پس سلسال شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب زمین شدت سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنا بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا اس دن وہ اپنے حالات بیان کرے گی کیونکہ تمہارے رب کا اس کو یہی حکم ہوگا اس دن لوگ الگ الگ نکلیں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں پس جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس شخص نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا